ایک مرتبہ سب کلمہ طیبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اب آپ حضرات کی کیا قیمت ہے پھر ایک دفعہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اب آپ حضرات کی قیمت کیا ہے آپ کی قیمت یہ ہے کہ پوری زمین کو پوری زمین کو سونے سے بھر کر ترازو کے ایک پڑنے میں رکھ دیں میں کوئی رتی تولا معاشی کی بات نہیں کر رہا کہ پوری زمین کو سونے سے بھر کر ترازو کے ایک پڑھے میں رکھ دیں اور ترازو کے دوسرے پڑھے میں وہ مسلمان خواہ کتنا ہی گار کیوں نہ ہو جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے ترازو کے دوسرے پڑھے میں اس کو کھڑا کر دیں فرمایا یہ مومن والا پڑلا یہ بھاری ہے یہ آپ حضراتی قیمت ہے آپ حضرات کی قیمت الماریوں میں لال لال ڈبیوں میں جو سونا چھپا ہوا ہے اس سے نہیں ہے جو سینے میں ایمان کا سونا چھپا ہوا ہے اس سے آپ کی قیمت ہے ہاں۔ دو بھائی عبدالعزیز صاحب دولت کی کیا تعریف ہے دولت کسے کہتے ہیں دولت کی کیا تعریف ہے یہ لاہور شہر ہے نا کاروبار کرنے والے حضرات ہیں آپ بتلاؤ دولت کی کیا تعریف ہے دولت کی تعریف یہ ہے دولت کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے یہ ہے دولت کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے جو ساتھ چھوڑ جائے وہ دولت نہیں ہے وہ ضرورت ہے کوٹھی ہے بنگلہ ہے مکان ہے زمین ہے جائیداد ہے یہ دولت نہیں یہ ضرورت ہے کوئی رہائش کی ضرورت ہے کوئی کھانے کی ضرورت ہے کوئی پینے کی ضرورت ہے دولت وہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے اور ہمیشہ ساتھ رہنے والی دولت یہ ایمان کی دولت ہے نیکی کی دولت ہے تقوی کی دولت ہے خدا خوفی کی دولت یہ دولت ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے اور ہمیشہ کام آنے والی ہے پھر میں رکھ کروں جس طرح سونے چاندی کے لوٹنے والے ڈاکو موجود ہیں اسی یہ فتنوں کا دور ہے قرب قیامت کا دور ہے ایمان کے لوٹنے والے ڈاکو بھی چکر لگا رہے ہیں انہی فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ یہ قادیانیوں کا فتنہ ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں قادیان کے جانشین گرہ کٹوں سے کم نہیں جیب پتر کے لے گئے پیمبری کے نام سے اب بھی یہ خفیہ طور پر دوستی کے بہانے تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہیں میں ابھی ان جمعہ سے آ رہا ہوں ہمارے سادہ مرکات ملالیہ کا مرسہ ہے وہیں سبق کے بعد واپسی ہو رہی تھی وہاں پر ایک بزرگ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں سامنے مارکیٹ کے اندر ان کی دکان ہے تو کوئی قادیانی نوجوان آئے ان کو دعوت دینے لگے وہ بزرگ ان کو دعوت دینے لگے ان وہ بزرگوں کو معلوم ہوا کہ یہ قادیانی ہیں تو بڑی عمر کے بزرگ وہ پکے ہوتے ہیں ان کو جب پتا چلا کہ یہ قادیانی ہے فوراً غصے میں آئے کہنے لگے نہ سوئے تو نہ سوئے تو بھاگو یہاں سے میں نے آپ کی بات نہیں سنی بھاگو یہاں سے وہ کچھ سادہ مسلمان نوجوان وہ کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے بابا جی انہوں دی گل سن لیں دے کی کہنے سن لیں دے انہوں دی گل وہ بابا جی نے بڑی عمدہ بات کی کہنے لگے او پتر انہوں دی گلہ نہیں سننی چاہی دیا اگر انہوں دی گلہ سن لئی ہے او ذہن میں جو کھڑک دی رہن دیا نہیں دماغ میں چتران دیا رہن دیا نہیں کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی اللہ کا شکر ہے میرا کروں حضور سے پیاری آپ سے بڑھ کر پیاری ہستی نہ پہلے آئی ہے نہ پہلے آئی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گی میں ٹاؤن شپ میں بیان کر رہا وہاں بیان کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے میں امریکہ میں رہتا تھا تو یہ قادیانی مجھ سے ملا کہنے کہنے لگے یہ بزرگ کہ قادیانی مجھ سے کہنے لگا کہ یہ سب بھر کر آپ پیسے لے لیں اور قادیانی بن جائیں وہ بزرگ کہنے لگے میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے آپ کو حق تقلیم کی دولت مل جائے لیکن گمبد خزرا سے اپنا رشتہ ختم نہ کرنا ایک ہی تو سہارا ہے گمبد خزرا کا اگر یہ ختم ہو گیا پلے رہے گا کیا اس کے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے میرا کروں پتے خاطر گزارا کر لیں روکی سوکی خاطر گزارا کر لیں آخرت میں اللہ ہر ارمان پورا کر دیں گے ہمارے حصوص صاحب اس پہ فرمائے لگے فرمائیں لگے تھے بعض کہتے ان کے اخلاق کیسے ہیں اخلاق کیسے ہیں ہمارے صاحب لگے تھے کفر قادیانیت بغاوت کا نام ہے باغی کے اندر کوئی خوبی موجود ہو وہ بھی عیب ہوتی ہے وہ خوبی کو جال ڈالنے کے لیے استعمال کرتا وہ خوبی نہیں وہ ایمان پر حملہ کرنے کے لیے ایک جال اور چال ہے اس ہاں۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں ان کی پچھلے ہفتے ابھی یہ بھائی مدنی نے مجھے بتلایا یہ فیصل آباد کے اندر ایک نوجوان ایک نوجوان بچہ ایک قادیانی یعنی استاد سے ٹویشن پڑھ رہا تھا ایک سال کے بعد اس کے ایمان کا جنازہ نکال دیا یہ حال ہے ان کی دوستی سے بچیں تعلقات سے بچیں ہمارے جامع شفیہ کے محتم عبید اللہ صاحب دام برکات ملا لا لیا میں چند جمعے قبل مغرب کی نماز پڑھ کر نکل رہا تو سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لا کر بیٹھے ہوئے میں نے جا کر حضرت کی خدمت میں سلام کیا پوچھا کون میں نے عرض کیا محمد حسن حضرت نے فون پہچان لیا فرمایا کہ آپ تو ہمارے ابا جی کے ہم نام ہیں پھر حرک کا ذکر خیر شروع فرما دیا فرمائے لگے کہ میرے ابا جی حضرت مفتی ہنس رحیم اللہ تعالی فرماتے تھے فرماتے تھے کہ یہ فتنوں کا دور ہے یہ قرب قیامت کا دور ہے فتنوں کا دور ہے اس زمانے میں اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے نفل لے کر آئے ہو اس زمانے میں تو اللہ پاک یہ پوچھیں گے کہ ایمان کا پرمٹ لائے ہو کہ نہیں لائے ہو ایمان کا ویزا لائے ہو کہ نہیں لائے ہو ارے فرمائے لگے ابا جی فرماتے تھے ایمان کو بچاؤ ایمان کو بچاؤ ایمان کو بچاؤ تو بہرحال یہ نیک اجتماع ہیں اللہ تعالیٰ اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے حضرت حفظ صاحب دم برکات ملا لیا اور ہمارے بہت سے کابی حضرات سب نے ماشاء اللہ فرمائی اور نیک کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا ان سب باتوں کو پلے باندھنے کی توفی نصیح فرمائے تو میں سب کی خدمت میں رد ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تادم آخر اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبو کی چوکی داری کے لیے قبول فرمائے اللہ منور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فرمائے جو عقیدہ ختم نبو کے تحفظ کے لیے ایک گھنٹہ چوکی داری کرے گا ایک گھنٹہ کام کرے گا روز محشر میں آقا دو عالم فقر دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی تو سب اس کے لیے تیار ہیں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے سب کو اللہ برکتوں سے نوازے جہاں بھی کوئی قادیانی آپ کوئی ساتھی ہوں کوئی ہمارے ساتھی ان کو معلوم ہو قادیانی پریشان کر رہے ہیں فون رابطہ کریں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ ان کو ہدایت آ فرمائے کوئی پریشان کرے تو فون آپ بتلاؤ مطلع کریں آپ خود بات نہ کریں میں آخر میں ایک واقعہ میں سنا کر بات ہمارے بھائی سید صدی حسن شاہ صاحب انہوں نے مجھے کچھ سنا میں کالج میں پڑھتا تھا کالج میں کچھ مرزائی نوجوان میرے ساتھ پڑھتے تھے تو انہوں نے اپنا لٹریچر پڑھنے کے لیے مجھے دیا میرے کروں ہر ایک لٹریچر کو بھی آپ نہ پڑھیں ٹیلی ویژن کے اوپر ہی بڑے فتنے آ رہے ہیں ہر ایک کو نہ دیکھیں لٹریچر پڑھ لیا جیسے لٹریچر پڑھا تو ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے وہ فرمائے لگے کہ میں بڑا پریشان ہوا اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی میرے کروں ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی کہیں اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہاں حکیم علمت رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے فرمائے لگے کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے خود اور بڑا وہی ہوگا جس کے اوپر بڑوں کا سایہ ہو بڑوں کی نسبت جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو فرمائے لگے میں نے جامع شفیہ کے شیخ الحدیح سوئی صاحب دام برکات کی خدمت میں خط لکھا کہ حضرت میں نے مرزائیوں کا لٹریچر پڑھا ہے میرے ذہن میں عجیب قسم کے شکوک اور شبہات اور خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے میں اب کیا کروں گا حضرت نے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا جو آب زر سے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے حضرت نے فرمایا فرمایا آپ نے آپ نے سانپ پکڑنے کا کہ آپ نے سانپ پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے یہ ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا یہ اللہ فرمان کا مطلب یہ تھا کہ قادیانیت کا زہر یہ سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے سانپ کے زہر سے موت کا وقت آ گیا ہے زیادہ زیادہ موت آ جائے گی موت کا اگر وقت نہ آئے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہمارے ایک مدرسے کے طالب علم تبلیغ جماعت میں سال لگا رہے انہوں نے مجھے خود سنا اسی شابان کے اندر کہ ہماری ایک مسجد میں تشکیل ہوئی وہ ویران مسجد تھی ہم نے دن بھر مسجد صاف کی تو رات کو رات کو آرام کر رہے تو ایک سانپ آیا وہ سانپ بسترے کے اندر داخل ہوا بسرے میں نہیں کہنے لگا میرے کرتے کے اندر داخل ہو گیا اور پوری رات سانپ اور میں اکٹھے سوئے رہے جو صبح ساتھیوں نے نماز کے لیے جگایا تو میں وضو کرنے کے لیے جائیں لگا تو سانپ میرے کپڑوں سے گرا وہ اس طرف جا رہا تھا میں ٹوٹیوں کی طرف جا رہا تھا پوری رات اکٹھے سوئے رہے موت کا وقت نہ ہے تو سام بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن میرا کروں قادیانیت کا زہر وہ سام کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے ویسے نہیں ارد کر رہا میں یہ حقیقت ارگ کر رہا ہوں اس لیے خود بھی بچیں پوری ام آپ حضرات اپنے ایمان کی بھی قو انکشکم و اہلی کم نارم و والحجارہ یہ قادیانی بہت بڑی بھول کے اندر ہیں بڑے دھوکے کے اندر ہیں ہاں۔ یہ قادیانی یعنی جب یہ مرا ہے اس کو وہاں پر قبر میں جب اس کو دفن کیا گیا ہے ہمارے ایک بزرگ انہوں نے اسی قبر پر جا کر مراقبہ کیا حضرت میاں شیر محمد شرف رحمہ اللہ تعالیٰ اسی قبر پر جا کر مراقبہ کیا فرمائے لگے میں نے قبر کے اندر دیکھا کہ ایک کاڑا کتا نظر آیا ہے کاڑا کتا نظر آیا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت فرمائے اپنے نیک رستے پر قائم رہنے کی توفی نصیح فرمائے پھر بزرگوں کی خدمت میں رد ہے پانچ وقت کی نماز کی پابندی قرآن پاک کی تلاوت اپنی حق حلال کی روزی زندگی کے جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں بس وہاں پر اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کی فکر ہو کاروبار میں ہوں کھیتی باڑی میں ہوں دفتر میں ہوں اللہ نے اپنی رحمت کے بہانے اپنی خوشی کے بہانے اللہ نے ہر جگہ پھیلا رکھے ہیں ایک بزرگ کا مقولہ سنا طریق الوصول اللہ بےآدی قدر انفاس الخلائے کہ اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے کتنے رستے ہیں پر میں اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے اتنے ہی رستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس ہیں اللہ نے ہر سانس میں اللہ نے اپنی خوشی کا بہانہ اللہ نے پھیلا رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب مگر فجر کی نماز کا وقت قریب ہے کوشش کریں کہ فجر کی نماز پڑھ کر آرام کریں ان درمیان میں اگر نیند کا غلبہ ہوگا تو کہیں نماز قضا نہ ہو جائے تو الحمد نماز پڑھ کر آرام کریں گے تو انشاءاللہ وہ جلسے کی جو برکت ہے انشاءاللہ وہ بھی الحمد للہ ہاں، وہ بھی ہاں، وہ قائم رہے گی انشاءاللہ اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ دنیا آخت کی اللہ ہر خوشی سے نوازے دعا فرمائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا اللہ اس نیک اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمارے جتنے بزرو تشریف فرما ہیں بھائی تشریف فرما ہیں بچے تشریف فرما ہیں یا اللہ ان سب کی نیک تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمام یا اللہ یا اللہ ہمارے بزرگوں کو بھائیوں کو سب کو دنیا آخت کی ہر راحت ہر خوشی سے مالا مال فرما یا اللہ جن بھائیوں کی محبت سے یہ نیک اجتماع ہوا ہے یا اللہ ان سب کو اس نیک خدمت کی نئے تعاون کی بہترین جدا نصیب فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے جتنے بھائی تشریف فرما ہیں یا اللہ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما ان کے اہل خانوں کو بچوں کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی روزی میں برکہ عطا فرما یا اللہ پوری امت مسیحوں پر اپنا رحم فضل شامل حال فرما ایک ایک مسلمان کے بیٹے کو بیٹی کو بہن بھائی کو بچوں کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کو ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کی ہر قسم شرور و فتن سے فتنہ قادیانیت سے حفاظ فرما بالخصوص فتنہ قادیانیت سے حفاظ فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظ فرما سوات میں بعد علاقوں میں یا اللہ وہاں پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو حالات یا اللہ خراب ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ سب کو امن اور سلامتی نصیب فرما یا اللہ اس ملک کی ہر قسم کے شر سے اور فتنے سے حفاظ فرمان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمہ الرحمن